آپ حضرات ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں امیتابھ بچن کے فوٹو اپنے گھر میں لگاتے ہیں کہ برکت ہوگی روزی خوب آئے گی اللہ راضی ہو جائے گا اور اپنے گھروں میں گانے کی کیسٹیں رکھتے ہیں آقا مدنی نے گانا سننے سے منع کیا ہم کہتے ہیں نبی منع کرتا ہے کرتا رہے ہم تو آزاد ہیں آقا مدنی نے داری منڈوانے سے منع کیا ہم صبح صبح اٹھ کے داڑھی موڑ کے پیشاب کے ساتھ نالی میں بہا کے کہتے ہیں جاؤ نبی کی سنت پیشاب کے ساتھ میں نے بہا دی ہے مجھے مدینہ والے نبی کی شکل سے محبت نہیں ہے میں اس شکل سے دور رہنا چاہتا ہوں مجھے بش کی شکل چاہیے تاکہ وہی میرا جنازہ ہے مجھے ٹونی بلیئر کی شکل چاہیے تاکہ وہی میری فاتحہ خانی کرے مجھے کولن پاول کی شکل چاہیے تاکہ میری قبر پہ آ کے وہی کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کرے گا اور میری بخشش ہوگی ہمیں محمد عربی کی شکل تک سے نفرت ہے چرس ہیروین آج ڈیرا اسماعیل خان کے ہر تیسرے نوجوان کی جیب میں دیکھ لو تمہیں کچھ نہ کچھ ملے گا انہی چیزوں میں سے اسکولوں میں کالجوں میں عشق معشوقیاں چکر بازیاں ان تمام چیزوں میں ہمارا نوجوان لگ گیا ٹی وی ہے ڈسکو ہے نئی نئی فلمیں ہیں اس اس, اس ماحول میں اس گندے ماحول میں اس گوبر اور خون کے دوران اچانک کچھ آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب چمک ہوتی ہے ان کے چہروں پہ ایک عجیب و غریب نور ہوتا ہے وہ اپنے کانوں سے گانا سننا حرام سمجھتے ہیں گانا سنتے ہی انگلیاں ٹھونس رہے ہیں اور چھوٹا سا بچہ ہے تو کیوں انگلیاں ٹھونس رہا ہے تیرے مزے کے دن ہے کہتا ہے نہیں نہیں میرے نبی نے منع کیا کیا میں تو گانا نہیں سن سکتا کان کٹ سکتے ہیں گانا ان کانوں میں نہیں جا سکتا سامنے لڑکی آتی ہے آنکھیں نیچی کر لیتا ہے کہ بہنا تو تو میری بہن ہے بہن کو کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھا کرتا میں تو اپنی مسلمان عورتوں کو اپنی بہنا سمجھتا ہوں میں تو یہودی نہیں ہوں ہندو نہیں ہوں کہ وہ بھی عزتیں لوٹے اور میں بھی عزتیں لوٹنے کے لیے درپے ہوں وہ آنکھیں جھکا لیتا ہے اور پھر اور پھر رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے پھر سجدے میں جا کے اللہ میں تجھ سے ایک چیز مانگ مانگتا ہوں میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں لوگ لڑکیاں مانگتے ہیں لوگ پیسہ مانگتے ہیں لوگ تجارت مانگتے ہیں لوگ بزنس مانگتے ہیں اللہ تو مجھے اپنے رستے کی شہادت دے دے کوئی محاذ جنگ دے دے قرآن کی چار سو چوراسی آیتیں مجھے جہاد پہ بلا رہی ہیں نبی کے ستائیس غزوات مجھے جہاد میں بلا رہے ہیں حضرت حمزہ کے سترہ ٹکڑے مجھے جہاد میں بلا رہے ہیں حضرت طلحہ کا شل شدہ ہاتھ مجھے جہاد میں بلا رہا ہے حضرت حنزلہ کی قربانی مجھے جہاد کے لیے بلا رہی ہے وہ روتا ہے پھر پھر رب اسے بلا لیتا ہے اور پھر قندوز کے محاذ وہ نوجوان آخری سسکی لے کر زمین سے آسمان تک فرشتے اس استقبال کرتے ہیں جنت میں لے جاتے ہیں تیرے والے بتاؤ یہ نوجوان اچھا ہے جو لڑکی کے پیچھے مرا یا وہ نوجوان اچھا ہے جس نے رب کے لیے جان دی ہے دنیا کے کافروں تم ہزار ماحول خراب کر لو رب کے لیے جان دینے والا موجود ہو چکا اور انشاءاللہ اب تمہارے لیے موت ہے اور اسلام کے لیے زندگی ہے